خیال میں

سب سے پہلے جو آپ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ مسلح راسدی مولانا محمد انواد عالیہ سے گیر مولانا محمد مبارک چلے میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جانا ہے جیسے میں پڑھوں ہوئی کتاب جب بھی شروع کی جاتی ہے تو ہمارے مدارس کے اندر ایک طرز ہوتا ہے کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے ایک دعا کر لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے تاکہ اس میں برکت رہے اس میں برکت رہے تو آپ لوگوں کی کتاب الحمد یہ بڑی اچھی وہ ہوگی ایک تو کتاب شروع کرنے کے حوالے سے ترتیب یہ بھی رہے گی جی بدھ کے دن اساتذہ شروع شروع کرتے ہیں کتاب جاتا ہے کہ جی بدھ کے دن کی جاتی ہے تقریبا ہے بزرگوں کا کہ بدھ کے دن جو کتاب شروع کی جاتی ہے اس میں تکلیف پہنچ جایا کرتی ہے اور برکت ہوتی ہے اس کے اندر آج منگل ہے آپ کہیں گے بدھ بھائی ہمارے ہاں تو جب ختم ہو جاتی ہے جب سورج غروب ہو گیا اس کا مطلب ہے اگلا دن آ چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا منگل کی شام جب ہوگی اب اس کا مطلب ہے یہ بدھ کی رات آ گئی اس لیے پڑھتے جائے گا اب یس سے ولا تو وَتَمِّمْ لَنَا بِالْخَيْرِ وَبِتَنَسْتَعِينَ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيمُ رب ولا توسر وتمم لنا فتاح ریکارڈنگ کا بھی ریکارڈنگ آپ لوگ کو دیکھتا ہے ریکارڈنگ آپ لوگ خود ہی کریں گے اس کی ہم جو کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ہے علم کتاب کا نام ہے علم اور لکھی ہوئی ہمارا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہوئی ہے حضرت نے بڑی آسان کر کے کتابوں کو لکھا ہے بہت آسان کر کے آپ کتاب شروع کرنے سے پہلے ایک سمجھ لیجیے گا آپ کی جو بنیاد ہے نا دینی علوم کی جو بنیاد ہے وہ دو علوم ہیں بنیادی طور پہ ایک کو کہتے ہیں علم صرف ایک ہتیات ہے نا علم اور ایک ہے علم الناف دینی علوم کی بنیاد جیسے جب کوئی الفابیٹس کو پڑھتا ہے الفابیٹس وغیرہ چھوٹے چھوٹے ورڈس بناتا ہے اس کو سکھایا جاتا تو ایسے ہی جو دینی علوم کی بنیاد ہوا کرتی ہے وہ آپ کے یہ علوم ہے صرف اور نحف اس لیے اس پہ آپ نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ جب آپ محنت کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی چیزیں کھلتی جائیں گی اور علم و صرف کے متعلق میں آپ کو ایک چیز بتا دوں صرف جو ہے مدارس کے اندر اس وقت آپ سو طالب علم اگر ہوگا نا سو طالب علم تو اس میں سے پچانوے یا چھیانوے فیصد طالب علم پچانوے یا چھیانوے طالب علم وہ علم و صرف میں کمزور ہوتے ہیں سرف میں کمزور ہوتے ہیں پچانوے چھیانوے طالب علم تین یا چار طالب علم ہوتے ہیں جو صحیح جن کے سر کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اور صحیح سیگا پکڑ سکتے ہیں صحیح سیگا پڑھ سکتے ہیں یہ بات یاد رکھیے گا ناو کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے پچانوے سے چھیانوے میں کہہ رہا ہوں سو میں سے تین یا چار طالب علم جن کو صرف آتی ہے صحیح طریقے سے باقی کو نہیں آتی ہے اس لیے تھوڑی سی محنت کرنی ہے آپ نے محنت کرنی ہے گھبرانا نہیں ہے ہمت کریں گے انشاءاللہ چیزیں آسان ہوتی جائیں گی آسان ہوتی جائیں گی آپ نے چیزیں یاد کرنی ہے ساتھ ساتھ چیزیں یاد کرتے جانا ہے ان کو آپ پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے چیزیں آسان ہوتی جائیں گی مشکل نہیں رہیں گی آپ کے لیے تو گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے اور الحمد للہ کے متعلق اور سر اور نحب دونوں ہی الحمد للہ ایسی وہ ہیں کہ کہ جو مجھے اللہ کے فضل سے کسی جگہ کے اوپر ان میں کوئی زیادہ مشکلات پیش نہیں آتی ہیں بہت کم کبھی ایسا ہو جائے بہت کم کبھی ایسا ہو جائے کہ جی ٹھیک ہے کبھی زبان نہیں چلتی ہے کوئی ایسی صورت حال لیکن عمومی طور پہ تعلیلات کے اندر یا کسی چیز کے اندر الحمد کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے مشکل سے مشکل سیکھے مشکل سے مشکل عبارات کے اندر کبھی الحمد للہ کیونکہ جن ساتھیوں کو معلوم ہے اس میں میرا کمال نہیں میرے اساتذہ کی بڑی محنت ہے میرے اساتذہ کی بڑی محنت ہے بنیادی طور پہ جو میں نے صرف علم صرف حاصل کیا ہے پہلے جس مدرسے میں میں اولا میں آیا وہاں پہ پڑھا بہت محنت سے پڑھائی تو کی بڑی محنت سے کی کمزور رہا اولا پڑھ لی ثانیہ پڑھ لی لیکن کمزوری تھی پھر ثانیہ کے بعد اور اولا کے اندر جو تھا وہ پڑھا بھی مولانا حسن صاحب مولانا حسن صاحب جو بڑے ولی اللہ ہیں جوان سے آدمی ہیں بالکل لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کو صلاحیتیں دی ہیں تو استاجی سے پڑھنے کا موقع بھی ملا لیکن پھر بھی کمزور تھی کیونکہ استاجی کی طبیعت بڑی نرم طبیعت ہے تو جس استاد کی طبیعت نرم ہوتی ہے تو طالب علم اس میں زیادہ محنت نہیں کرتے وہ کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں استاد صاحب نے کچھ کہنا تو ہے نہیں ہے وہ ڈانٹتے بھی نہیں تھے کچھ بھی نہیں بڑی محبت کے ساتھ اور بڑا وہ کرتے تھے کہ جی آپ پڑھ لو تو کمزوری رہی ثانیہ کرنے کے بعد دوسرا سال کے بعد میں گیا مان کوٹ مان کوٹ گیا کبیر والا تحصیل کبیر والا کے اندر ایک گاؤں ہے مان کوٹ کے نام سے گاؤں بھی آپ یوں سمجھیں گے گاؤں کا بھی کوئی گاؤں ہو تو وہ اس قسم کا گاؤں ہے تو ایسی جگہ پہ جانا ہوا وہاں پہ وہاں اشرف شاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے پڑھنے کی توفیق ہوئی ان کے بیٹے سے اور ان سے جو ہے پڑھنے کی توفیق ہوئی اور یہ میرا حاصل صاحب کے بھی استاد اور پاکستان کے تقریباً بڑے بڑے حضرات جو سرفی نحوی لوگ ہیں ان کے استاد تھے بڑے بڑے حضرات کے ساتھ ناوی حضرات کے جائیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی پڑھنے کی ادھر پڑھائی کی اس کے بعد جو ہے جب وہ کر لیا دورہ کر لیا پھر واپس آیا پھر خامسا کے بعد پانچویں سال کے بعد میں دوبارہ گیا ادھر ایمان کو پانچویں سال کے بعد دوبارہ گیا پڑھنے کے لیے ان کے پاس پھر وہاں پہ تقریباً پینتالیس اور پہلی دفعہ ثانیہ کے بعد جو تھی وہ تو بڑی محنت کی تھی فمسا کے بعد اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں بھی تھی ہاں، لیکن یہ بھی تھا شکر الحمد للہ کچھ کافی حد تک وہاں پہ پھر محنت کر لی اور یہ تھا کہ سب کے ساتھ کافی مناسبت ہو بہت زیادہ مناسبت ہو تو ابھی بھی الحمد للہ مجھے سب کے ساتھ الحمد للہ مناسبت ہے کم از کم مناسبت بعض دفعہ چیزیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ذہن کے اندر یہ ایسی صورتحال لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے تو یہ ہے کہ آپ لوگ ان شاء اللہ محنت کریں گے تو آپ آپ خود دیکھیں گے ان شاء اللہ کا چیزیں کھلتی جائیں گی آپ کے اوپر آسانیاں ہوں گی مشکلات نہیں ہوں گی اور گھبرانا نہیں ہے آپ آپ کہیں یہ بڑی مشکل چیز ہے نہیں ہوئی مشکل نہیں مشکل نہیں ہے آسان چیز ہے تھوڑی سی محنت کرنی اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں کہ واقعی ہم سیکھ سکیں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے بھائی میں واقعی یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ سارے الحمد للہ ان شاء اللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سارے یہ پڑھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں سر وہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ گھبرا جائیں ٹھیک ہے اس لیے یہ مختصر سب وہ تھا ویسے تو پچھلی میری ریکارڈنگ ہیں اس میں آپ کو بڑے قصے بھی ملیں گے اور سارا کچھ ملے گا وہ سنتے رہیں گے اس کا کیونکہ ہم جو تھوڑا سا تیز چلیں گے تھوڑا سا تیز چلیں گے اس لیے ایسی باتیں کم آئیں گی اور چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کی طرف جائیں گے تو اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ ہی صبح نبوت تعالیٰ حامد مسلم مسلم اب آگے کے جی سر کی تاریخ آ رہی ہے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 ٹھیک ہے یہ تاریخ چل رہی ہے تاریخ کیا ہوتی ہے کہ لیکن آپ لفظوں کو پہچانتے ہیں بھائی اس کو پڑھنا کیسے یہ ورڈ ہے اس کو میں پڑھوں گا کیسے پہلی چیز یہ ہوتی نمبر ٹو وہ یہ کہ اس ورڈ سے آپ اور کتنے ورڈ بنا سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں گرداننا گردان کرنا ٹھیک ہے نا ایک ورڈ سے دوسرے ورڈ بنانا یہ ہوتی ہے گردان ٹھیک ہے تو ایک تو یہ کہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ آتا ہے اس لفظ کو نمبر ٹو یہ کہ آپ اس سے نئے کتنے ورڈز بناتے ہو کس طریقے سے بنانے ہیں ورڈ آپ کو یہ حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایک ایک سیگا سے دوسرا سیگا بنانے کا اتنا معلوم ہو بس یہ تاریخ دو چیزیں اس میں ورڈ کو پہچانیے اس ورڈ سے نئے بنائیے ٹھیک ہے فائدہ کیا ہوتا ہے اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ ہے جب ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں علم صرف علم نہ پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں بھائی عربی عبارات ہیں ہماری کتابیں ہیں عربی کے اندر ان کو ہم نے عربی میں پڑھنا ہے جب عربی میں پڑھنا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک بھی پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں تو فائدہ یہ ہوگا ٹھیک ہے تو تعریف ہوگی تعریف کیا ہوئی کہ جی ورڈس کو پہچاننا آتا ہے نمبر ٹو یہ کہ ایک ورڈ سے دوسرے ورڈز بنانا اسی ورڈ سے مختلف قسم کے ورڈز کو بنانا یہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو ورڈز ہیں ان کو صحیح طریقے پر پڑھتے ہیں بس یہ اس کی جو آج ہم نے پڑھ لی ہو جائے گی بات آسان ہے مشکل ہے اب تھوڑا سا اور تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں آگے تین باتیں اور دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہاں ہم سب الحمد للہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہم سب نے کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں تین آپ سنتے رہتے ہو زبر زیر اور پیش زبر زیر اور پیش ٹھیک ہے نا تین چیزیں آپ یہ سنتے ہوں گے زبر زیر پیش عام ہاں، بچہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے با زبر با با زیر بھی با پیش بھی یہ چیز شروع ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ زبر زیر اور پیش جو ہے نا یہ ٹیکنیکل ٹرمز نہیں ہیں جب بھی آپ کوئی علم پڑھتے ہیں تو اس کے جو اپنی ٹیکنیکل ٹرمز ہوتی ہیں اس زبان کے کچھ اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں ٹیکنیکل ٹرمز وہ ہوتی ہیں تو آپ کو اس علم کے اندر یہ تو عام آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے زبر زیر پیش سرفی ناوی جو ہے نا وہ یہ باتیں نہیں کرتا وہ کہتا ہے بھائی یہ تو بچوں والی باتیں نہ کرو آپ بات کرنی ہے تو جو اس اس فیلڈ کی ٹیکنیکل ٹرمز ہے اس میں بات کرو تو جو پیش ہے نا پیش پیش اس کو زما کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زما پیش کو کہتے ہیں زما تو ٹیکنیکل ٹرم عام جو بچے بچہ بولے گا پیش آپ نے کہنا ہے آپ نے کہنا ہے زما نمبر ٹو آپ کہتے ہیں زبر زبر آج کے بعد آپ زبر نہیں کہنا اس کو اس کو کہنا ہے فتھا فتھا زبر کو کہنا ہے فتھا آپ کہتے ہیں زیر آج کے بعد زیر نہیں کہنا اس کو کہنا ہے کسرا ٹھیک ہے اس کو کہنا ہے کسرا تو تین چیزیں آپ نے اور سمجھ لیں کیا ہوا بھائی زبر زیر پیش ہم تو بولتے ہیں تو زبر زیر پیش جب بولتے ہیں تو کیا ہوگا آج کے بعد ہم نے یہ لفظ نہیں بولنا ہے زبر زیر پیش کیا ہوگا پیش کو بولنا ہے زما زبر کو ہم نے بولنا ہے فتح اور زیر کو کیا بولنا ہے کسرا ٹھیک ہے نا کیا بولنا ہے کسرا یہ آپ نے یہ چیزیں پڑھ لیں ایک چیز اور پڑھ لیتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے تنوین آپ کہتے ہیں نا دو زبر دو زیر دو پیش با دو زبر بن با دو زیر بن ٹھیک ہے نا با دو زبر بن با دو زیر بن با دو پیش بن ٹھیک ہے یہ کیا ہوتی ہے بن بن بن بن بن اس میں کیا آتی ہے نون کی آواز آتی ہے نا نون کی آواز نون تو نظر نہیں آ رہا نون لیکن آواز میں آتا ہے سننے میں آتا ہے بادو زبر بند بادو زیر بن بادو پیش تو یہ کیا چیز اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تنوین تنوین نون نون ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ نو بنا یو نو تنوین نو بنا یو نو تنوین نون نون سے بنتا ہے ٹھیک ہے نا نون تو تنوین تو کیا ہوتے ہیں جو دو زبر دو زیر اور دو پیش ہوتے ہیں آج کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کی بات نہیں کرنی تنوین ٹھیک ہے تو یہ ٹیکنیکل ٹرم کیا ہوگی تنوین یہ کیا ہوگی تنوین ہوگی سمجھ گئے تو بس آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں پھر کل سے انشاءاللہ ہم اور آگے لے کے چلیں گے ان کو آپ نے یاد کرنا ہے جو میں نے بات بتا دی ہے خلاصہ کیا رکھا آج ہم نے علم و سب کی تاریخ کیا ہوتی ہے بھائی ورڈ کو پڑھنا آتا دوسرا کام کیا ہوتا ہے ایک ورڈ سے دوسرے کیسے بنتے ہیں پھر مجھے فائدہ کیا ہوگا میں پڑھ بھی پڑھ لے فائدہ مجھے یہ ہو جائے گا کہ میں عربی کا جو لفظ ورڈ ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھوں گا اس کی نہیں کروں گا اس کے اندر پڑھنے کے اندر ٹھیک ہے اس کو میں صحیح طریقے سے پڑھوں گا جیسے ہم کہتے ہیں نا غلط غلط بھائی غلط غلط ہے غلط غلط ہے کہتے ہیں جی میں نے آپ کی غلطی پکڑ لی میں نے آپ کی غلطی پکڑ لی بھائی غلطی نہیں ہوتا غلطی ٹھیک ہے نا غلطی اب یہ کہاں سے یہ شاعری ہم اردو کے اندر بھی اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ورڈ کو صحیح طریقے سے پڑھنا یہ میں آپ مثالیں دیں اور ان عربی کی جو مثالیں آئیں گی وہ تو آگے آئیں گی تو الفاظ کو صحیح طریقے سے پھر ہم ٹیکنیکل ٹرمس پڑھ لیں اور تین ٹیکنیکل ٹرمز پڑھی ضمہ فتح کسرا ضمہ پیش فتح زبر ہوتا ہے اور کسرا زیر ہوتی ہے اور ایک اور ٹرم پڑھی تھی کہ جی دو زبر دو زیر دو پیش کا جو نام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تنمین یہ بس آج ایک وہ تھی آسان سی ان شاء اللہ پھر اس کو آگے چلیں گے کیونکہ میری اگلی کلاس بیت الناف کی کلاس ہے اس کے اندر تو آپ نے انشاءاللہ اس کو یاد کرنا ہے پھر ہم جو جو آگے چلتے جائیں گے آپ لوگ ساتھ میں رکھ دیں گے تاکہ میں اسپیڈ کے ساتھ چلوں پھر جتنا میں تھوڑا سا اسپیڈ پہ چلاؤں گا اتنا یہ ہے کہ آپ کا میں اجرا اچھی طریقے سے کروا سکوں گا